کوشش کرتا ہے معاملے کے اندر اچھے پہلوؤں پر اس کی توجہ ہوتی ہے وہ دوستی اور محبت کے اوپر نگاہ رکھتا ہے اس کی وجہ سے اس کے دل میں اطمینان ہوتا ہے خوشیاں ہوتی ہیں وہ اپنے اندر بھی جو ہے وہ اچھی کیفیات رکھتا ہے اور ارد گرد کے ماحول کو بھی وہ اچھا بنا دیتا ہے اس کے برعکس دوسرا انسان جس کے اندر منفی سوچ ہوتی ہے وہ اپنی سوچ کی وجہ سے اپنے ارد گرد ہر چیز کو منفی انداز سے دیکھتا ہے ہر بندے کی غلطی پر نظر رکھتا ہے چنانچہ لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے اس کے دل جو ہے رنجیدہ رہتا ہے دکھی ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کا بھی جو اپنا طرز عمل ہے زندگی گزارنا ہے وہ بھی منفی ہو جاتا ہے لہذا ساری دنیا کے بارے میں وہ یہی سوچتا ہے کہ کوئی بھی اچھا نہیں ہے آپ نے زندگی میں ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو اکثر یہ کہتے پھرتے ہیں جی آج کل تو دنیا میں کوئی اچھا ہے ہی نہیں بھائی ایک تو اکیلا بچ گیا ہے باقی ساری دنیا میں سے اچھے ختم ہو گئے ہیں ماشاء اللہ وجہ کیا ہے کہ اس کی سوچ منفی تھی ہر بندے میں اچھی بری باتیں ضرور ہوتی ہیں لہذا اگر اس نے اس بات کی طرف توجہ رکھی کہ اس بندے میں اچھی بات اور یعنی اس بندے میں بری بات کون سی ہے اور اچھی بات کی طرف اس نے توجہ نہ کی تو چنانچہ بندوں کو جو ہے ان کی برائیوں کی وجہ سے کیٹاگرائز کرنا شروع کر دیا اور بعض اوقات تو صرف شک کی وجہ سے ہی انسان دوسروں کو برا سمجھنے لگ جاتا ہے حقیقت میں کیا ہوتا ہے یہ انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے کہ اگر اس کی سوچ اچھی ہوگی تو لوگ اس کو اچھے لگیں گے اگر اس کی اپنی سوچ ہی بری ہوگی تو اس کو تمام لوگ برے لگیں گے ایک انسان جو ہے وہ چمن میں گیا اور اس نے جا کے یہ دیکھا کہ سارے پھول جو ہیں ان کی پتیاں جدا جدا ہیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی نہیں ہے تو کہنے لگا آ ملے ہیں سینا چاک آنے چمن سے سینا چاک یعنی ہم بھی غمگین ہیں اور یہ سارے چمن کے پھول بھی لگتا ہے ان کے سینے پھٹے ہوئے ہیں غمگین ہے برا حال ہے اور یہ سارا چمن یہ فریاد کر رہا ہے کہ ہم تو زخمی ہیں ان پھولوں کے رنگ بتا رہے ہیں یہ جیسے خون کا رنگ ہوتا ہے لال ویسے یہ بھی لال رنگ کے جو ہے یہ لالی ٹپکا رہے ہیں جیسے خون ان کے اندر سے گر رہا ہو اور اس کی وجہ سے ان کا سینہ بھی چاک ہے تو جیسا غم میرے سینے میں ہے ویسے ان پھولوں کے اندر بھی غم جھلک رہا ہے ایک آدمی کی طبیعت خوش مزاج تھی وہ جب اسی چمن میں گیا تو کہنے لگا یہ سن کر کلی نے تبسم کیا کہ میں نے تو ابھی جیسے ابھی گفتگو گفتگو شروع کی ہے اور یہ کلی تو ایسے مجھے دیکھ رہی ہے جیسے مسکرا رہی ہو یعنی اس کو اس سارے کھیت کے اندر جو ہے پھول کھلے ہوئے نظر آئے مسکراتے ہوئے نظر آئے اس کو حسین منظر نظر آیا وہی چمن تھا جو غمگین جو ہے جب اس کے اندر گیا اس کو وہ سارا چمن غم زدہ دکھائی دیا اور جب کوئی جو ہے خوش باش انسان وہاں گیا تو اس کو سارا چمن جو ہے خوش باش نظر آیا لوگ جو ہے وہ جاتے ہیں باغے میں اور آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ تو خوش ہو کر آتے ہیں اور جو اندر سے غم زدہ ہے ہوتے ہیں وہ وہاں پر بھی منہ بسور کر چلتے رہتے ہیں غم زدہ ہی رہتے ہیں ان کا حال درست ہی نہیں ہوتا کچھ لوگوں نے اپنی زندگی کے اوپر غم کو تاری کیا ہوتا ہے کوئی زندگی کا ایک واقعہ ہو گیا انہوں نے اس کو دل سے لگا لیا بہانہ بنا لیا اور اب ساری دنیا میں فریادیں کرتے پھرتے ہیں یہ بات اکثر عورتوں میں بڑی کامن پائی جاتی ہے خامد فوت ہو گیا اب سسرال کو نیکے کو یہ بتانے کے لیے جناب ایک ایکسکیوز مل گیا اب اس عورت نے سب سے اپنے تعلق کو توڑ دیا تمام اپنے اوپر جتنی بھی جو اس کی وہ تھی ذمہ داریاں اس سے وہ اپنے آپ کو بالا تر سمجھنے لگ گئی کیونکہ خام فوت ہو گیا جی میں بڑی غم زدہ ہوں اور تین دن شریعت نے غم کا حکم دیا اور اس نے جو ہے ساری زندگی جو ہے اس غم کو جو ہے سیلیبریٹ کیا مناتی رہی اور اصل میں کیا کرتی رہی کہ اپنے آپ کو اس غم کی چادر میں لپیٹ کر اور تمام جو ہے ذمہ داریوں سے آزاد ہو گئی اسی طرح دو قیدی تھے وہ جیل کی جو ہے کھڑکی سے باہر دیکھ رہے تھے ایک کی نگاہ کیچڑ پڑی کہنے لگا باہر تو بہت ہی گندگی ہے دوسرے کی نگاہ اس کیچڑ پہ ایک پودے پر پڑی جس کے اوپر پھول کھلے ہوئے تھے تو کہنے لگا کہ باہر تو ماشاء اللہ پھول ہی پھول ہے بڑی جناب اچھی کیفیات ہے لوگ اکثر شکوا کرتے ہیں کہ جی پھولوں کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں بلکہ ہمیں تو یہ اس بات کا شکر کرنا چاہیے کہ کانٹوں کے ساتھ بھائی پھول بھی ہوتے ہیں آپ نے ایک عام مثال بھی سنی ہوگی کہ جی گلاس میں جب آدھا پانی موجود ہو تو آدمی کہنے والا کہتا ہے جی آدھا گلاس خالی ہے دوسرے نے کہا الحمدللہ آدھا بھرا ہوا ہے تو دونوں انداز سے انسان کسی چیز کو دیکھ سکتا ہے سمجھ سکتا ہے جو مثبت سوچ رکھنے والا ہوتا ہے وہ مثبت فیصلے کرتا ہے جس سے بہتر نتائج برآمد ہوتے ہیں اور جو منفی سوچ رکھنے والا ہوتا ہے منفی فیصلے کرتا پھرتا ہے اپنی زندگی کو بھی برباد کرتا ہے اور جس کے اوپر اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کو ساتھ ساتھ گھسیٹ رہا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے برے نتائج برآمد ہو رہے ہوتے ہیں عام طور پہ ہم نے دیکھا کہ حقیقت مشکل سے دس فیصد ہوتی ہے مگر منفی سوچ والے نے نبے فیصد جو ہے مثبت باتوں کو نظر انداز کیا ہوتا ہے اور بس دس فیصد کی وجہ سے بس یہ پریشان ہوتے ہیں ابھی نوکری چھٹی نہیں ہوتی انسان وزیلا بچانے لگ جائے بس امکان ہوتا ہے ون پرسینٹ ٹو پرسینٹ کا کہ بھائی یہ جو ہے کمپنی بند ہو جائے گی اور آپ دیکھیں کہ اس بندے کی جو ہے زندگی جیون ہوئی ہوتی ہے اللہ پر توکل نہیں ہوتا بس اس منفی سوچ کی وجہ سے آپ دیکھیں دیکھیں گے اس کی زندگی جو ہے اداس ہوتی ہے اور اس کا عجیب حال ہوتا ہے رات کے اندھیرے میں کسی نے بکری کو دیکھا اور میں ڈر گیا سمجھ میں لگا کہ کتا ہے حالانکہ وہ بکری تھی ہے جی تو اسی طرح انسان اکثر ایسے ہی کرتا ہے اگر بغیر اطلاع دیا اچانک کوئی مہمان آ جائے تو لوگ دروازہ نہیں کھولتے ڈر جاتے ہیں سمجھتے ہیں شاید کوئی چور آ گیا حالانکہ چور نہیں ہوتا ان کے ان کا اپنا مہربان ہوتا ہے ان کا کوئی مہمان ہوتا ہے لیکن کیونکہ سوچ ایسی تھی رات کا اندھیرا تھا اب ایسا ٹائم تھا اس وجہ سے اس کو سوچ یہ آئی کہ اس ٹائم تو چور ہی آتے ہیں کوئی دوست میں تو نہیں آتا تو اس لیے اس سوچ کی وجہ سے وہ اپنے دوست سے بھی ڈر گیا اسی طرح میاں بیوی بی کے جھگڑے ہوتے ہیں میاں کام کاج کی وجہ سے تھکا ہوتا ہے اور وہ جناب دفتر سے آتا ہے اب اس کا موڈ ڈاؤن ہوتا ہے کیونکہ دن بھر کی تھکاوٹ ہوتی ہے اور بیوی جب دروازہ کھولتی ہے اور میاں اندر چپ چپ کے سے آتا ہے بیوی کے اندر اب اس کی سوچ منفی ہوتی ہے وہ بس سوچنا شروع کر دیتی ہے میاں تو میری طرف توجہ ہی نہیں کرتا پتہ نہیں اس کو کیا ہے ضرور یہ کسی کے چکر میں ہوگا یہ ضرور جو ہے دفتر میں اس کی جو ہے کوئی شکتی ہوگی فلاح ہوگا یہ ہوگا اور بس ان خیالوں میں وہ کھول چلی جاتی ہے اور آخر وہ بھی منہ بنا کر بیٹھ جاتی ہے خامد اس کی طرف دیکھتا ہے کہتا ہے بھائی اس کو کیا ہو گیا کہ بھائی یہ تو میں اب تھکا ہوا آیا ہوں وہ دن ہی دن میں یہ بات سوچتا ہے اس کو چاہیے تھا کہ یہ مسکرا کے مجھے ملتی اور مجھے ویلکم کرتی مجھے کھانے کا پوچھتی پھر میرے ساتھ بات کرتی مجھے جو ہے خدمت دیتی لیکن یہ تو بس ایسے منہ بنا کر بیٹھی ہوئی ہے جیسے پتہ نہیں کوئی فوت کی ہو گئی ہو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا سر پہ اس کے پتی بندھی ہوئی ہے ہے پتہ نہیں کیا معاملہ ہے اب وہ اس سے بات نہیں کرتا پوچھتا نہیں کہ ابھی اللہ کی بندی تجھے آخر کیا مسئلہ ہو گیا کس بات نے تجھ کو اتنا پریشان حال کر دیا تو تم ایسی کیوں ہو گئی تو ایسا کرنے کی بجائے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جو ہے اس کے بارے میں منفی سوچ رکھنا شروع کر دیتا ہے وہ سوچتا ہے ہو نہ ہو اس کی امی کا ٹیلی فون آیا ہوگا یا اس کی بہن کا کوئی ٹیلی فون آیا ہوگا وہ پہلے ہی میری برخلاف ہے انہوں نے تو بس میرے بارے میں اس کو کوئی بات لگا دی ہوگی یا میری امی کے بارے میں کچھ کہہ دیا ہوگا اور جس کی وجہ سے یہ ایسی بنی بیٹھی ہے اور وہ بس اب جو ہے بجائے اس کے کہ وہ اس کا حال پوچھتا وہ کیا کرے گا وہ دیکھے گا گھر کے اندر ادھر ادھر اور کہے گا گھر کے اندر تو صفائی بھی نہیں ہے تم سارا دن پتہ نہیں کیا کرتی رہتی ہو معلوم ہوتا ہے تم ٹیلی فون ہی سنتی رہتی ہو اور بس جو ہے پڑوسیوں سے باتیں کرتی رہتی ہو ہو رہو تمہیں میرے شکو کے سوا اور کچھ آتا نہیں ہے اگر کوئی بھلے کا کام تم کر لیتی تو بھائی گھر بن جاتا تم گھر کی صفائی ستھرائی نہیں کری اب جو جو ہے بچے قریب آتے ہیں ابو کو گلے لگاتے ہیں اور وہ ان کو بھی ایک دو ٹکا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی یہ جو ہے بچوں کا بھی خیال نہیں کرتی بچے بھی صاف ستھرے نہیں ہیں اور خود ان کی پٹائی بھی کر رہا ہوتا ہے وجہ کیا ہے ساری سوچ کا پرابلم ساری سوچ کا مسئلہ اور بیوی نے بھی منفی سوچ سوچی تھی کہ حالت کے بارے میں اب اس نے کہا دیکھو ہو نہ ہو میں سچی سوچتی تھی اس کا تو دل گھر میں لگتا ہی نہیں ہے یہ تو باہر سے مزے کر کے آتا جاتا ہے اب ہا سیٹ ہے میں گھر جاتی ہوں کھانا وانا تو ملتا نہیں ہے اور جناب میں کیوں نہ باہر سے کھانا کھا کے ہی جاؤں اور جا کے گھر جا کے آرام کروں اور وہ جناب باہر سے کھانا کھونا دوستوں کے ساتھ کھا پی کر اور چپ چپ ہو کر گھر میں آیا اور آ کے بستر پر سو گیا بیوی نے کہا اب یہ میں تو سچی اور یہ اس میں یہی کچھ ہی کرنا ہوتا ہے روزانہ تو گھر کس لیے آ جاتا ہے تو اس طریقے سے بیوی کی منفی سوچ اور اس کی وجہ سے جو ہے اس نے غلط بات سوچی خامت کی غلط سوچ اور اس نے بیوی کے بارے میں ہاں ہاں لیے جو ہے وہ غلط باتیں جو ہے سوچ دی اور ان دونوں کی منفی سوچ کی وجہ سے اب یہ جھگڑا چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے مسائل جو ہے کمپلیکیٹ ہوتے چلے جاتے کرتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ یہ سنیا بھی آپس میں جو ہے جھگڑ جھگڑ کے بعض اوقات طلاقے دے بیٹھتے ہیں اور بعض اوقات تو انتہا یہ ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کے رشتے کرنے لگتے ہیں آپس میں بیٹھ کے بات کرنے لگتے ہیں بیوی کہتی ہے بھائی تم جو ہے میری بہن کی طرف جو ہے <coughs> بہن کو تو کبھی بھی میں نہ دوں آج تک میں نے تمہیں دبا کے رکھا دن ہی دن میں وہ ہمارے میٹے میرے ساتھ سوار ہو جائیں گے اور جناب وہ مجھ کو دبائیں گے میں بچی دے کے بیٹھا ہوں گا میں کچھ بول ہی نہیں سکوں گا تمہاری بہن کو تو کبھی میں اپنی بچی نہ دوں اب ہاؤ ہاں اپنے بھائی کے پاس جائے گا منت کرنے کرے گا کہ بھائی تو ہی میری جو ہے بیٹی کو لے لے وہ کہے گا نہیں جی ہماری تو پہلے کہیں بات چیت نہیں ہے اب یہ بھائی سے بھی لڑے گا بیوی سے بھی لڑے گا اور اس پریشان حالت میں بعض اوقات بچوں کا رشتہ کرتے ہوئے ہم نے یہ دیکھا کہ بھائی بڑے جو ہے وہ آپس میں تلا کر نہیں بیٹھتے وجہ کیا ہوتی ہے یہ ان کے اندر منفی سوچ ہوتی ہے اگر اس میں سوچ ہوتی تو مسائل حل ہو جاتے جاتے ہیں اگر میرا بھی یہ سوچتے کہ اللہ کے لیے ہم ایک دوسرے سے محبت کریں <coughs> اب دیکھیں نا آپ سب سوچیں کہ اگر انسان یہ سوچ لے کہ بھائی جب میری شادی ہو رہی تھی تو اس وقت تو ماشاء اللہ میں نے سب کچھ دیکھا بھالا ہر چیز کی اس کے بعد الحمد اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اس کو میری بیوی بنایا اگر پہلے دن سے ہم جو ہے اس کو قبول کر لے کہ بھائی یہ میری ہے جیسے پہلے دن ہم اپنی اولاد کو بھی تو قبول کر لیتے ہیں اگر وہ کالی سی ہو سامنی سی ہو جی عہدگار ہو کوئی بھی اس کے اندر مسئلہ ہو تو جس دن وہ بچہ پیدا ہوتا ہے ماں باپ اس کو سینے سے لگا لیتے ہیں یہ نہیں کرتے کہ اسپتال والوں کو دے دیں اور کہیں بھی یہ کالی کلوٹی جو ہے نا یہ آپ لے لیں اور جو ہے گورا گورا بچہ پیدا ہوا پیارا پیارا بچہ پیدا ہوا ہر قسم کے ایب سے پاک صاف بچہ پیدا ہوا وہ آپ ہمیں دے دیں وہ کہیں گے نہیں بھی نہیں ہم تو اپنی اولاد لے جائیں گے جیسی کیسی بھی ہوگی ہم اسی کو سینے سے لگائیں گے اسی کو پیار کریں گے یہ ہماری ہے اسی طرح میاں بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو اسی طرح سے اپنا لیں سوچے کہ رشتے پہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر لکھے ہوئے ہیں جیسے تیسا بھی ہے زندگی تھوڑی سی تو باقی بچی ہوئی ہے عام طور پہ ہم نے دیکھا رشتے ہوتے ہیں بیس پچیس سال کی عمر میں اور باقی زندگی جو ہے کتنی پڑی ہوئی ہے ہے نا تو انسان اگر یہ سوچ لے تو اتنی سی زندگی ہے اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کو پیار کریں گے محبت کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں تو ہماری زندگی نبھ جائے گی اور اگر کوئی فرض کیا ایک جو ہے وہ اچھے انداز سے رہ رہا ہے دوسرا جو ہے وہ نہیں رہتا تو کب تک وہ کرے گا آپ اچھے طریقے سے چلتے رہے چلتے رہے ایک وقت آئے گا وہ بھی سوچے گا بھائی یہ تو اللہ کی بندی میرے ساتھ ہمیشہ مثبت سوچتی ہے ہر وقت جو ہے اچھے انداز سے رہتی ہے تو میں اس کے ساتھ کیا برائی کرنے لگا ہوں تو آخر اللہ تعالیٰ اس دل کو بدل دیں گے اللہ تعالیٰ تو دلوں کو بدل سکتے ہیں اللہ کے لیے تو یہ مشکل بات نہیں ہے <clears throat> تو اس طریقے سے اگر ہم سوچیں تو ہمارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اسی طرح گھروں کے اندر ساس بہو کے جھگڑے بڑے مشہور ہوتے ہیں ہے جی خود ساس جو ہے بہو کو لاتی ہے پھر خود ہی اس کی برائیاں کرتی پھرتی ہے واہ بھی واہ پہلے تو کہتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے چاند سی بہو لاؤں گی ہے جی چاند سی بہو جب گھر میں آ جاتی ہے بھائی تم نے سارے چاند دیکھے تھے ان چاند میں سے جو سب سے اچھا چاند تھا جو تم لے سکتی تھی اس وقت وہ لے کر آئی اب یہ چاند جب تمہارے گھر میں آ گیا تو اس کو چمکنے دو نہیں اب اس کے اوپر جو ہے پابندیاں لگا دے گی کہ بھائی کہیں اس کی جو صلاحیتیں ہیں وہ اتنی زیادہ نہ چمکنے لگے کہ کہیں میری بیٹیوں کا معاملہ خراب نہ ہو جائے ہاں جی بھائی یہ بھی تو بیٹی ہے کسی کی تم اس کو اپنے گھر میں لائی ہو اس کو بھی بیٹی بنا کے رکھو گی تو جس طرح تم اپنی بیٹیوں کے بارے سوچتی ہو تو یہ بھی کسی کی بیٹی جو آج تیری بیٹی بن گئی ہے تو اس کا مکنا بھی شاید تجھے فائدہ دے جائے اس سے شاید تیرے گھر بھی پرسکون ہو جائے اور سچی بات تو یہ ہے کہ تیری بیٹیاں تو چلی جائیں گی اور یہی بیٹی جو ہے تو دوسروں کے گھر سے لائی ہے تو یہی بیٹی جو ہے اب تیرے گھر کو چمکائے گی تیرے گھر کو بنائے گی تیرے ساتھ رہے گی اگر تو اس کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے گی اس کو اپنی اولاد کی طرح سمجھے گی تو آخر یہ بھی تو انسان کی اولاد ہے اس کے سینے میں بھی تو کوئی دل ہوگا یہ اپنی ماں کو چھوڑ کر تیرے پاس آئی ہے تو اب تم جو ہے اگر ایک ماں کا پیار دو گی اپنی بیٹیوں کی تو تم اچھی بری ساری باتیں جو ہے وہ سمجھتی ہو ان کی برائیوں پر پردہ ڈال دیتی ہو اس کی برائیوں پر بھی اگر تم پردہ ڈال دو گی تو کیا ہو جائے گا وہ بھی اس کو بھی شرم آئے گی بلا آخر ایک نہ ایک دن اس کے دل میں بھی محبت پیدا ہو جائے گی بس شروع کا وقت ہوتا ہے اس وقت جو ہے وہ بچی بھی ڈری ڈری سی ہوتی ہے سہمی سہمی سی ہوتی ہے اگر تم اس وقت اس کو حوصلہ دے دو گی تو ایک نہ ایک دن اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی اسی طرح وہ بیٹی جو بہو بن کر اب گھر آتی ہے وہ بھی یہ بات نہیں سوچتی <clears throat> کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا ماں باپ کو چھوڑا بہن بھائیوں کو چھوڑا اللہ نے مجھے یہ گھر عطا کیا میرے لیے اللہ نے جو ہے یہ اس جگہ کو بنا دیا اب مجھے چاہیے کہ میں یہاں پر جو ہے اس گھر کو آباد کروں ان کی ماں کو اپنی ماں سمجھوں نہیں وہ تو بس جو ہے سانس کو اپنی سانس کو سانپ سمجھنے لگتی ہے پہلے سے ڈری سمجھ ہوتی ہے پہلے سے ہی میٹھے سے ہی جو ہے اس کو مشورے دیے جاتے ہیں کہ تم وہاں جانا اور جلد از جلد جا کر تم اپنے خامد کو وہاں سے نکالنا جیسے ریسکیو کرنے کے لیے کوئی آتا ہے نا آگ لگی ہوئی ہے اور یہ جو ہے اب فائر فائٹر گھر میں آ رہی ہے اور آتے ہی پہلے سے ارادہ کیا ہوتا ہے ابھی گھنگٹ جو ہے نا سر کے اوپر ہوتا ہے اور اس کے اندر سوچیں چل رہی ہوتی ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے میں خام قیامت کو یہاں سے نکالوں تو چنانچہ جیسے ہی خامد آیا یہ تو اس کو بڑی مسکراہٹیں دے گی اور جیسے ہی گھر والے اس کے آئے تو بس ایسے منہ بنا کر بیٹھ جائے گی اب گھر والے جو ہے آہستہ آہستہ اس گمان ہوں گے اس سے جھگڑا کریں گے پھر خامد کو کہے گی دیکھا تمہارے رشتے دار تو بس میرے ساتھ لڑتے ہی رہتے ہیں کبھی بھی مجھے انہوں نے پیار نہیں دیا تمہاری ماں تو بس میری مخالف ہی ہے پہلے دن سے ہی میں تو ابھی وہاں سے آئی نہیں تھی مجھے پہلے سے ڈر لگا ہوا تھا کہ بس یہ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا معاملہ کرے گی اللہ اکبر اب آپ خود سوچیں جب ایسی سوچ ہوگی تو اخیر ہوگا کیا تو صاحب ظاہر ہے آختہ کے دل میں وہ اس کے ماں باپ کے خلاف وہ جو ہے نفرت بھرنا شروع کر دے گی آپ خود سوچیں وہ خامد جس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے اللہ کا حکم ہے یہ اب اس کے دل میں نفرت پیدا کر رہی ہے نا اسی طرح ساتھ اگر جو ہے اپنے بیٹے کے دل میں نفرت پیدا کرے گی تو وہ میاں بھی کے رشتے کو توڑنے کا سبب بن رہی ہے تو یعنی اس طریقے سے منفی سوچ کی وجہ سے گھر جو ہے وہ برباد ہو جاتے ہیں دیکھو حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ شادی سے پہلے انسان کا والد اور والدہ ہوتی ہے یعنی اس کے جو اپنے جو نیچرل پیرنٹس ہوتے ہیں شادی کے بعد اللہ تعالی کے حکم سے یہ ساس اور سسر جو ہے یہ اس کے ماں باپ بن جاتے ہیں لڑکی کے بھی اور لڑکے کے بھی کیونکہ ہمارے معاشرے میں لڑکی کے اوپر تو بڑی پابندیاں ہوتی ہیں کہ اس نے جو ہے اپنی ساس اور سست کی بڑی خدمت خدمت کرنی ہے بیٹا کرے نہ کرے لڑکی نے خوب خدمت میری ماں کی کتنی خدمت کی ہے بھائی تو نے لڑکی کی ماں کی کتنی خدمت کی ہے تو بھی تو اپنا ذرا اپنا اکاؤنٹ کھول نہیں ساری اس کو فکر جو ہے بیوی کی لگی ہوتی ہے کہ ماں کی خدمت کرے تو بھائی یہ دونوں کے لیے یہ بات ہے دونوں کو سوچنا چاہیے کہ جس طرح ہمارے ماں باپ ہیں اسی طرح جو ہے یہ ساس اور سسر اللہ کے حکم سے شریعت محمدی کے مطابق نکاح کے وقت جب قبول ایجاب کیا جا رہا ہوتا ہے اس وقت جو ہے یہ سارے کے سارے آپ اس وقت یہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ بھی اب آپ کے جو ہے حکمن جو ہے ماں باپ بن گئے انسان اگر ایسا سوچ لے اچھا بھائی میری ساس نے کوئی بات ایسی کہہ دی ہے چلو کیا ہو گیا اپنی ماں بھی تو کبھی کبھی بات کہہ دیتی ہے تو انسان برداشت کر لیتا ہے نہیں جی نہیں ساس سسر نے سالن نے سالی نے کوئی بات کہی کیا ابھی سوچی بھی ہوگی تو بس یہ تو بہانا چاہیے اور آ کے بیوی سے لڑنا شروع کر دے گا بھائی بیوی نے تو نہیں کہی نا ساس نے کہی ہے ہاں؟ سالہ نے کہی ہے بیوی نے تو نہیں کہی تو تم اس سے کس لیے لڑ رہے ہو بس اس کو بہانا چاہیے اور اس نے لڑنا شروع کر دیا اب ایسے جب کرے گا منفی سوچ کی وجہ سے تو گھر برباد ہی ہوں گے اچھا چلو ساس سسر کو تو چھوڑو یہاں آج کل کے دور میں تو ماں باپ کی اولاد کے ساتھ جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے اور اولاد کا اپنے ماں باپ کے ساتھ جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے ذرا سوچو تو صحیح جس اولاد کو ماں باپ نے پالا پوسا اس وقت جب وہ ان کے اندر نہ طاقت تھی نہ ہمت تھی نہ کوئی چیز تھی ان کو صاف کرتی تھی ماں اور ان کو کپڑے پہناتی نہلاتی دھلاتی کھانا کھلاتی اور وہ جناب بچے کو اس نے جو ہے اللہ اللہ کے لفظ سکھا کھائے جب چھوٹا سا بیبی تھا اب یہ بچہ جو ہے بڑا ہو گیا اور بڑا ہونے کے بعد کہنے لگا امی تو مجھ سے پیار ہی نہیں کرتی عجیب بات ہو گئی امی پیار نہیں کرتی تو تو بڑا کیسے ہو گیا ہے تو یہ تو سوچ اور یہ امی تو جو ہے بس چھوٹے والے کو جو ہے بس ہر وقت سینے سے لگاتی ہے پیار کرتی ہے اور میری طرف تو اس کی توجہ نہیں ہوتی میرے تو ہر وقت نکاح بیان کرتی ہے بھائی اس لیے نکائش بیان کرتی ہے تو اب تو بڑا ہو گیا تو اب چھوٹے کے برابر نہیں رہا اب تجھے ادب بھی سکھانا ہے تجھے آرام سے بٹھانا بھی ہے تجھے جو ہے دنیا کے طور طریقے بھی بتانے ہیں تو اب جو ہے ذرا اچھے طریقے سے رہے لیکن نہیں اب کیا ہوگا یہ ادھر ادھر دوسرے لوگوں سے باتیں کرے گا ہے جی اور دوسرے بچوں سے اور کسی بچے نے کوئی نیگیٹو بات کر دی اب ان کے تو بھائی ہو سکتا ہے کہ امی ابو کی کوئی لڑائیاں چل رہی ہوں جس کی وجہ سے بچوں کے زہر خراب ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے اس نے کوئی ایسی بات کہہ دی اور یہاں تمہارے ماں باپ باپ جو محبت کرنے والے ماں باپ ہیں اور تم نے ان کے بارے میں بھی میری باتیں سوچنی شروع کر دی کتنی عجیب سی بات ہے اب یہ بچے جب ایسا سوچتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے منفی سوچ ہی ہوتی ہے بچے اپنے ماں باپ کے بارے میں برا سوچنے لگ جاتے ہیں اسی طرح بعض اوقات ماں باپ بھی ایسی غلطی کر بیٹھتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس بچے کی طبیعت میرے ساتھ ملتی ہے اور اس بچے کی طبیعت ہمارے ساتھ نہیں ملتی لہذا لہٰذا ماں باپ نے بھی اپنے فیورٹس بنائے ہوتے ہیں کہ جی وہ جو ہے جی بڑی والی بیٹی جو ہے نا وہ تو میری بات کو سمجھتی ہے اور چھوٹی والی بیٹی کو تو بات سمجھ میں نہیں آتی اب وہ بڑی والی بیٹی کے ساتھ تو رازداریاں کر رہی ہوتی ہے اور چھوٹی والی بیٹی کو ایک فاصلے پر آخری ہوتی ہے حتیٰ کہ اس بچی کے اندر احساس کمتری پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے اب جو ہے وہ بچی جو ہے الٹے سیدھے حرکتیں کرنے لگ جاتی ہے تو یہ جو ہے مس انڈرسٹینڈنگ کیوں ہوتی ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان کی منفی سوچ ہوتی ہے اسی طرح بہن بھائیوں کے اختلافات ایک ہی گھر میں نشو و نما پاتے ہیں بڑے ہو کے آپس میں اختلاف کرنے لگ جاتے ہیں شریعت نے حکم دیا ہے سلا رحمی کا کہ ایک دوسرے کے ساتھ نبھاؤ بہن بھائیوں کو آپس میں نبھانا چاہیے آج تو بہن بھائی جو ہے وہی مصیبت بن جاتے ہیں بعض اوقات تو انسان کوشش کرتا ہے کہ بھائی بہن بھائیوں کو آپس میں کسی طرح ہم راضی کر کے رہیں سلا رحمی پر عمل کرنے والے بن جائیں حتیٰ کہ اگر اپنے جسم کی کیما بنا کر اس کے کباب بنا کر بھی کھلا دو تو یہ بہن بھائی تو خوشی نہیں ہوتے راضی نہیں ہوتے اللہ اکبر بندہ کہتا ہے کہ بھی کیا کروں کیسے ان کو راضی کروں جب بھی کچھ کوشش کروں تو یہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ایسا کہہ دیتے ہیں جس سے جو ہے اذیت میں اضافہ ہو جاتا ہے پہلے سے ہی وہ سوچ کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ شادی پہ جائیں گے تو وہاں جا کے دیکھیں گے اچھا ابھی شادی کا کارڈ آیا نہیں ہوتا پہلے سے ناراضگی کا پیغام آ جاتا ہے کہ جی وہ جی بڑے بھائی جان جو ہے نا وہ ناراض ہو گئے اور کہتے ہیں کہ جب اس کی بیٹی کا رشتہ ہوگا تو میں تو اس میں داخل ہی نہیں ہوں گا آؤں گا ہی نہیں برادری میں بیٹھوں گا ہی نہیں مقصد کیا ہے کہ بھائی جہاں رشتہ تم کر رہے ہو نا پہلے ان کو بتا دیں گے کہ ہمارے گھر کا ستیہ ناس ہے ہم آپس میں یوں لڑ پھیڑ رہے ہیں اور وہ پہلے ڈر کے بھاگ جائیں کہ بھائی ان کے گھروں میں تو بہت ہی فسادات ہیں اور یہاں پر رشتہ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے یعنی بہن بھائی ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں ابھی ماں باپ کا انتقال ہوا ہوتا ہے اور جائیداد کا بٹوارا ایک مصیبت بنی ہوتی ہے بھائی اللہ تعالیٰ نے جب اس سارے <coughs> وراثت کی تقسیم کا ایک نظام مقرر کر دیا ہے اور اسے بنا دیے اب اس میں کون سی پریشانی والی بات ہے انسان اگر مثبت سوچ سوچے اور کہے بھی اللہ کے حکموں کو میں مانوں گا اللہ نے حکم دیا ہے میں نے سلا رحمی کرنی ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا ہے جائیداد وغیرہ جو بٹوارے ہیں اللہ کے حکموں کے ساتھ کریں گے آپس میں ایک دوسرے سے محبت اور پیار سے رہیں گے بات ختم اب یہ گھر کتنا اچھا گھر بن جائے گا کتنی اس میں خوشیاں ہوں گی اسی طرح جو ہے استاد اور شاگرد میں بھی بعض اوقات منفی سوچ ہوتی ہے بعض اوقات طلباء یہ سمجھ لیتے ہیں کہ استاد ان کو پسند ہی نہیں کرتا دوسرے طلباء کو زیادہ اہمیت دیتا ہے کلاس کے اندر جی وہ تو جی فنا بندہ جو ہے بس بڑا فیوریٹ ہے اس کو تو استاد جو ہے بڑا ہر وقت جو ہے اس کو جو ہے موقع دیتا ہے اور میں جب ہاتھ بھی کھڑا کروں تو مجھے تو موقع نہیں ملتا تو اس طالب علم کی گندی سوچ کی وجہ سے اب کیا ہوتا ہے یہ علم سے محروم ہو جاتا ہے اس مضمون کی دلچسپی اس کے دل سے نکل جاتی ہے اور وہ امتحان میں ناکام ہوتا ہے جب امتحان میں ناکام ہوتا ہے استاد بھی پریشان ہوتا ہے کہتا ہے میں نے اتنی محنت کی اور یہ طالب علم جو ہے یہ تو بس کھیل تماشے میں لگا رہتا ہے اور یہ تو پتہ نہیں کیا کرتا ہے یہ تو میرا ادب بھی نہیں کرتا بس اس کا مزاج بڑا عجیب ہے استاد اس وجہ سے جو ہے اب اس طالب علم کے ساتھ جو ہے برا برتاؤ کرنا شروع کر دیتا ہے جب یہ برا برتاؤ کرتا ہے تو بلا آخر کیا ہوتا ہے تو یہ جو ہے اس کے ساتھ اس طالب علم کے ساتھ سختی کا معاملہ کرتا ہے لہذا بلا آخر یہ طالب علم اور ڈپریس ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے جو ہے استادوں کو مشائق اور اسی طریقے سے طلباء کو اور ہماری زندگی کے تمام جتنے بھی رشتے داریاں ہیں جو بھی کیفیات ہیں ان کے اندر اگر ہم مثبت سوچ رکھیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا میں نے چند مثال بس اس لیے بیان کر دی تاکہ ہم بات کو سمجھ جائیں باقی آپ اپنے اپنے حالات کے مطابق ہر انسان خود سوچ لے کہ میں نے اپنی منفی سوچ کی وجہ سے زندگی میں کہاں کہاں مسائل پیدا کیے ہوئے اگر میں اپنی سوچ بدل لوں اور بس اس کے بعد اچھی باتیں نکالنی شروع کر دوں تو میرا مسئلہ تو ٹھیک ہو جائے گا تو اس طریقے سے یہ جو منفی سوچ ہوتی ہے اس کا انسان کے نروس سسٹم کے اوپر بڑا افیکٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کے اندر خاص کیمیکل کریٹ ہوتے ہیں اس کی طبیعت میں ڈپریشن پیدا ہو گئی ہے اس کا کانفیڈینس لوز ہو جاتا ہے اس کی باڈی جو ہے ویک ہو جاتی ہے اور اس کے اندر جو ہے اس کو کچھ کرنے کو جی نہیں چاہتا اس وجہ سے جو ہے وہ اس کو نیند یا تو زیادہ آتی ہے یا بعض لوگوں کے اندر انگزائٹی پیدا ہو جاتی ہے یعنی چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے میڈیکلی منفی سوچ کی وجہ سے انسان کے اندر ہو جاتی ہیں امتحانوں کا سروے جب کیا گیا کہ بعض بچے جو ہے وہ نمایاں کامیابی حاصل کرتے ہیں اور آج بچے جو ہے وہ فیل ہو جاتے ہیں تو فیل ہونے والوں سے بھی پوچھا کہ بھئی تم فیل ہوئے تمہارا کانفیڈینس لیول کیا تھا تو وہ کہنے لگے جی امتحان سے پہلے ہی ہماری سوچ ایسی تھی کہ ہم تو امتحان میں کامیاب نہیں ہوں گے اور جو بچے نمایاں کامیابی حاصل کرنے والے تھے وہ کہنے لگے ہم تو پہلے سے ہی کانفیڈنٹ تھے کہ انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے ہم تو اچھے اسکور ہٹ کریں گے اس سوچ کی وجہ سے سارا سال وہ محنت بھی کرتے ہیں اور پھر کامیابی بھی حاصل کرتے ہیں اسی طرح دو آدمی جب کاروبار کرتے ہیں ایک آدمی کی سوچ جو ہے وہ منفی ہوتی ہے بس اس منفی سوچ کی وجہ سے اب وہ کیا کرتا ہے ادھر ادھر دیکھتا ہے کہتا ہے جی فلاں کا کاروبار تو بڑا اچھا چمکا رہا وجہ کیا ہے جی اس کی دکان جو ہے وہ کارنر والی دکان ہے گاہک وہاں خوب گزرتے ہیں اس وجہ سے اس کی دکان میں لوگ آتے ہیں اس کے پاس مال پیسہ خوب ہے اس میں اپنے شرف اچھے خوبصورت بنائے ہوئے ہیں اور ان شرفوں کی وجہ جو ہے لوگ اس کی طرف آتے ہیں باہر اس کا جو سائن بورڈ لگا ہوا ہے وہ اس نے بڑا آگے ابھار کر اس طریقے سے بنایا ہوا ہے اور یہ جو ہے اس طریقے سے جو ہے halfway اس کی وجہ سے لوگ اس کے پاس آتے ہیں ہاں میں نے ایک جو ہے سبق کی وجہ سے چلائی ہے بنائی ہے اور بس اس کے بعد روزانہ جو ہے اپنی دکان کھولا کروں گا اور اس کے بعد جو ہے جو بھی کوئی گاہک آئے گا میں اس کو اللہ کی محنت سمجھوں گا اس کی خدمت کرنے کا جذبہ ہوگا میں اس کی پوری پوری کوشش کروں گا کہ اس کو صحیح چیز جو ہے خالص چیز میں بھیجوں اس میں ملاوٹ نہیں ہوگی اس میں کوئی بےمانی نہیں ہوگی صحیح چیز میں اس کو راضی کرنے کی پوری کوشش کروں گا آخر یہ بندہ گھر سے چلا ہے اس کی کوئی حاجت ہوگی ضرورت ہوگی تو مخلوق کی خدمت کا مجھے موقع مل رہا ہے چنانچہ اس نیت سے جب وہ اس بندے کی خدمت کرتا ہے تو بھلے اس کی دکان کارنر والی نہیں ہوتی نمایاں جگہ پر نہیں ہوتی یہ گاہک تو بس اب اتنا خوش ہو کر جاتا ہے سوچتا ہے کہ بھائی ہو نہ ہو میں تو ہمیشہ اس کے پاس آیا کروں گا اس کا کوئی عزیز و کارک دوست احباب اس کو کہتے ہیں بھائی فلاں چیز ہمیں چاہیے تم نے بھی لی ہے ماشاء اللہ قیمت بڑی مناسب ہے اور بڑی اچھی ہے کہاں سے لی ہے وہ کہے گا بھائی میں آپ کو بتاؤں سارا شہر میں نے دیکھ لیا سب لوگوں نے دھوکہ دیا تم فلاں بندے کے پاس جانا وہ بندہ بڑا ایماندار ہے بڑا اچھا ہے اس نے مجھے ساری اس کی اچھی باتیں بری باتیں بتائی ہیں اور اس بعد اس نے مجھے سودا دیا ہے جب اس میں نے ایسا سودا لیا ہے اب مجھے اس کی اچھی بری باتوں کا پتہ ہے اس کے بعد میں اس کو استعمال کر رہا ہوں اور الحمد اللہ نے میرے اس چیز میں برکت ڈال دی ہے وہ نیک آدمی تھا اس لیے اللہ نے میرے سودے میں جو ہے خیر ڈالی ہوئی تم بھی ضرور اس کے پاس جانا اگر اس کے پاس جائیں گے لوگ ایسے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر خاص طور پر آج کے دور میں جب بےمانی عام پھیل گئی ہے لوگوں کو نیک لوگ ملتے نہیں ہیں لوگ پریشان ہوتے ہیں ایسے حال میں اگر کوئی بندہ نیکی والا سودا کرے گا تو اس کی تو یونیک کیفیت ہو جائے گی وہ تو ایسا ہے کہ میرے اس کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی لہٰذا ایسے بندے کے پاس تو لوگ خوب چل چل کر آئیں گے اور ماشاءاللہ اس سے سودا لیں گے اب کچھ مثال آپ کو پیش کرتے ہیں حضرت داود علیہ السلام کی قرآن مجید میں سے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت تعلود علیہ السلام وقت کے بادشاہ جالود کے مقابلے کے لیے گئے اب دیکھیں یہاں پر سوچ کا فرق دیکھیں حضرت علیہ السلام جو ہیں وہ تو نوجوان تھے اور حضرت تعلود علیہ السلام یہ بوڑھے آدمی تھے اور جالوت جو ہے جو ان کا دشمن تھا وقت کا بادشاہ تھا ظالم تھا لوگوں پر جو ہے اس نے مسائل پیدا کیے ہوئے تھے اور یہ ان کے مقابلے میں جب گئے تو جالوت بڑا لہیش جسیم طاقتور انسان اتنا بڑا تو جب انہوں نے دونوں نے دیکھا تو دونوں نے اس کے بارے میں مختلف سوچ کو پیدا کیا حضرت تعلق لانے لگ گئے کیونکہ ضعیف عمر تھے کہ بھائی اتنا موٹے تازے بندے کو اتنے طاقتور بندے کو مارنا تو بڑا ہی مشکل کام ہے یہ تو بڑی ہم بڑی سخت جنگ میں آ گئے اب اس کا مقابلہ ہم کیسے کریں گے کیونکہ اپنے اندر کمزوری تھی طاقت نہیں تھی اس لیے دوسرے کی طاقت سے مرعوب ہو گئے لیکن حضرت داؤد الاسلام جوان العمر تھے اور ان کے اندر جو ہے سوچ کا انداز انداز مختلف تھا سوچنے لگے کہ جالوت جو ہے یہ تو اتنا بڑا اس کا جسم ہے اور اتنے بڑے جسم والے کو اوپر اگر نشانہ بنایا جائے تو یہ تو خطا ہی ہوگا تو اگر میں دور سے اس کو کوئی ایسی چیز ماروں کوئی نشانہ بناؤں تو میرا نشانہ تو خطا ہی نہیں ہوگا اگر کوئی چھوٹا سا ہو تو چھوٹے والے کو مارنا تو بڑا ذرا مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ تو خطا ہو جائے گا نشانہ اس کو تو مارنا بڑا آسان لہذا آپ کے پاس ایک ایسا جو ہے وہ ویپن تھا یعنی اس زمانے میں کہ جس کے اندر پتھر سا رکھ کر جیسے ہمارے یہاں گلول ہوتی ہے اس ٹائپ کی کوئی چیز ہوگی تو اس کے اندر رکھ کر آپ نے اس کے مت کا جناب نشانہ بنایا اور جناب جیسے ہی اس پتھر کو مارا تو جانور کے سر پہ لگا اور اس کا سر پھٹا اور وہ تو وہیں پر گرا اور وہ تو مر گیا اب دیکھیں سوچ انداز میں فرق تھا اگر حضرت داؤد علیہ السلام بھی اسی طرح سوچتے جیسے حضرت تعلوت علیہ السلام نے سوچا تو یہ تو کبھی بھی اس کو نشانہ نہیں کر سکتے تھے یہ تو ڈر جاتے بلکہ دونوں کی رائے بنتی بھاگو یہاں سے بھی چلتے ہیں یہاں پر تو بڑا مشکل کام ہوگا یہ کیسے ہو سکتا ہے تو یہ آپ دیکھیں کہ ان کی سوچ کا فرق تھا لہذا انہوں نے جالود کو مار لیا اور اللہ رب العزت نے ان کو لمبی بادشاہت عطا فرمائی حضرت دفظ السلام حضرت سلمان علیہ السلام اللہ کا اکبر کیسی بڑی بادشاہت اللہ نے ان کو انعام میں عطا فرمائی اسی طرح اب دیکھیں ایمان کی کیفیت کو دیکھیں کہ ہمیں بن دیکھے شہادت کو کہا گیا اب آدمی اگر منفی سوچ رکھے گا تو وہ کہے گا جی میں نے تو دیکھا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ کو تو میں کیسے ایمان لے آؤں تو کافروں کے اندر کیونکہ منفی سوچ ہوتی ہے اس منفی سوچ کی وجہ سے وہ کفر کے اوپر قائم رہتے ہیں اور بلا آخر گنا کرتے کرتے جہنم میں چلے جاتے ہیں مسلمانوں کی سوچ جو ہے وہ مثبت ہوتی ہے وہ تو دل دیکھے خدا کو مان لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو سال پہلے آ کے باتیں بتا گئے اور وہ ان حدیثوں کو مان لیتے ہیں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں بس وہ تو آپ ان سے کہیں کہ بھائی یہ حدیث ہے تو کہتے ہیں جی پہلے تو بتاؤ کہ کہیں ضعیف تو نہیں ہے بھائی ضعیف کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی بیمار ہے بوڑھی ہے کیا چیز ہے بس انہوں نے ایک لفظ سیکھ لیا ضعیف تو ہر حدیث کو بس وہ یہ ڈھونڈ کے پھرتے ہیں یہ ضعیف ہے ضعیف ہے مقصد کیا عمل نہیں کرنا ہوتا منفی سوچ ہوتی ہے لہٰذا ضعیف کیا ہے کہ ہر حدیث کو جو ہے ریجیکٹ کرتے پھرتے ہوتے ہیں تو یہ بری بات ہوتی ہے مسلمانوں کے اندر من جو ہے مثبت سوچ ہونی چاہیے وہ تو اگر سوچیں کہ بھی اللہ رب العزت آخر ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان بغیر ستونوں کے بنایا چاند ستارے اللہ تعالیٰ نے سجائے سورج کو چمکایا اللہ تعالیٰ اللہ نے دن بنایا رات بنائی بادلوں سے بارش کو برسایا اور زمین کے اوپر پھل پھول پودے جو ہے اگائے اور اس کو جانوروں نے کھایا انسانوں نے کھایا اور زندگی جو ہے وہ کتنی اچھی حسین اللہ رب العزت نے بنائی اللہ نے ہمیں جو ہے بنایا اللہ نے ہمیں قائم رکھا اللہ تعالیٰ ہمیں موت بھی دے گا جس پروردگار نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے جب اس کا پہلے کوئی وجود نہیں تھا تو وہ ہمیں دوبارہ بھی جگائے گا پھر دوبارہ بنائے گا اور پھر ایک ہم سب کو حشر کے دن جمع فرمائے گا اللہ تعالیٰ نے جنت بھی بنائی جہنم بھی بنائی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آگے کے آخرت کے تمام معاملات جو ہے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے قرآن مجید میں ہم نے پڑھے تو الحمد للہ کے اندر مثبت سوچ ہوتی ہے وہ جلدی جلدی بات کو مانتا چلا جاتا ہے کہتے ہیں ہاں ہاں ایسا ممکن ہے کیونکہ میں نے ساری چیزوں کو دیکھا کافر سب چیزیں دیکھنے کے باوجود کیونکہ منفی سوچ ہوتی ہے وہ کبھی کہتا ہے دھارمل تھیوری ہوگی کبھی سوچتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جب ہم مر جائیں گے ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں گی ہم پھر کیسے زندہ ہو جائیں گے اب وہ اس باتوں میں بڑا رہتا ہے کیونکہ سوچ منفی ہوتی ہے ہر نیگیٹو بات کو سوچ رہا ہوتا ہے حتیٰ کہ اپنے بڑوں کو بندر کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ جو جو ہے بندر ہے ہم بند انسان بندر کی اولاد ہے آپ خود سوچیں کتنی منفی سوچ ہے یہ کیوں نہیں سوچ سکتا کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو بنایا اما ہوا کو اس نے سے پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ آدم علیہ السلام عام طور پر مردوں میں سے اولاد نہیں ہوتی لیکن ہم نے جو ہے آپ میں سے جو ہے اما ہوا کو پیدا کر کے دکھا دیا اس لیے کہ ہم مالک ہیں خالق ہیں جیسا چاہے ہم پیدا پیدا کر سکتے ہیں پھر ایک وقت گزرا اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے بی بی مریم سے پیدا کیا حالانکہ باپ بھی نہیں اب پہلے ماں نہیں تھی اور اماں ہوا پیدا ہو گئی اب باپ نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے ماشاء اللہ جو ہے مسلمان ان باتوں کو بھی مان لیتے ہیں کہتے ہیں بالکل ممکن ہے اچھا آپ دیکھیں کئی لوگ ایسے ہیں وہ جو ہے آئیڈینٹیکل ٹونز ہوتے ہیں بالکل ہو بہ ایک جیسے اچھا بھائی بات بڑی عجیب لیکن یہ بھی ہے کہ آخر ایک ہی ماں سے پیدا ہوئے ایک ہی باغ سے پیدا ہوئے ایک جیسے بچے پیدا ہو سکتے ہیں سمجھ میں آ جاتے ہیں لیکن کسی کے چار پانچ بچے ہیں اور وہ سارے کے سارے مختلف شکل کے ایک بیٹی بڑی گوری چٹی اور دو سامنے سنونی سی اچھا اب یہ بھی یہ کیسے ہوگی میں بنا سکتا ہوں اچھا چلو بھائی یہاں تو ایک جیسے ماں باپ ہے لیکن اگر آپ کسی پولٹری فارم میں چلے جائیں آپ مرغیوں کو دیکھیں سوری مرغیاں ایک ہی شکل کی کھڑی ہوتی ہیں بھائی یہاں کیا ماجرا ہوا سب کے انڈے مختلف ماں سے مختلف باپ سے نکلے تھے اور ساری مرغیوں کی شکل ایک جیسی ہے اگر آپ ان مرغیوں کو تھوڑا سا ہلائیں جلائیں اور اس کے بعد اس کے مالک سے کہیں اچھا وہ جو مرغی جو ہم نے ابھی دیکھی تھی وہ ڈھونڈ کے لاؤ وہ سارا دن لگا رہے وہ بےچارا ڈھونڈ ہی نہیں سکتا اسی طرح بعض شیپ فارمز ہوتے ہیں ایک ہی جیسی شکل کی شیپس ہوتی ہیں سب کے ماں باپ مختلف ہوتے ہیں لیکن ساری شیپس ایک ہی شکل کی اگر کسی کا ایک کالا داغ لگا ہوا ہے گردن کے اوپر سب کے کالا داغ گردن پہ لگا ہوا ہے اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے ہیں کہ انسانوں میں جیسا چاہوں ویسا بنا سکتا ہوں اچھا millions and and billions trillions بندے جو ہیں علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہوں گے سب کی جو ہے چہرے کے اوپر دو اور دو کان اور ناک اور منہ لگا ہوا ہے لیکن آپ دیکھیں سارے مختلف کیوں تاکہ بھائی پتہ چل سکے بہن کون سی ہے اور جو ہے بیوی کون سی ہے ہمسائی کون ہے اور جناب میرے گھر والے کون ہیں پہچان ہو سکے اللہ تعالیٰ نے اسی شکل سے کتنی ساری مخلوق پیدا کر کے دکھا دی اب بھی اللہ تعالیٰ کی سمجھ میں نہیں آتی تو پھر کاش سمجھ میں آئے گی آپ خود سوچیں یہ اب منفی سوچ ہی ہے نا کہ جس نے اس کو مجبور کر دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہی نہیں ہے آپ جتنی مرضی اس کو جو ہے نشانیاں بتا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے مزاد دکھائے کنکریوں نے کلمے پڑھے ہیں جی چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے اور اسی طرح سے انگلیوں سے پانی باہر نکلا اور اسی طرح کھانے جو ہے تھوڑے سے جو ہے وہ اتنے بے شمار لوگوں نے کھا لیے دودھ کا ایک پیالہ اور ستر ستر سے آدھا اس کو پی رہے ہیں مزے کر رہے ہیں اور اتنی ساری نشانیاں کلام مجید اللہ رب العزت کا کلام انا کل کلکلسر کعبۃ اللہ پہ لٹکا دی گئی کہ کوئی ہے جو اس سے مقابلہ کر سکے لوگ کہنے والوں نے کہہ دیا کہ یہ انسان کا کلام نہیں یہ اللہ کا کلام ہے اس کلام کو سنتے رہے سنتے رہے پھر بھی ابو جہل جو ہے وہ منفی سوچ سوچتا رہا کہتا رہا کہ بھائی یہ جو ہے محمد ابن عبداللہ کیسے رسول ہو سکتا ہے اگر رسول ہو ہوتا تو بھائی اس کے ساتھ فرشتے ہوتے اس کے ساتھ سونا چاندی ہوتا محل ہوتا یہ تو جو ہے عام انسانوں کی طرح کھاتا نہ پیتا نہ بازاروں میں یہ چلتا نہ پھرتا کہ یہ تو رسول نہیں ہو سکتا اور ایک ابو بکر وہ ہے جو جناب اس کی مثبت سوچ اس کو ابو جہل نے بتایا کہ بھائی وہ تم نے سنا تمہارے یار نے کیا کہا تم نے کیا کہا وہ کہتا ہے جی رات کے اندر میں تو جا آسمانوں پر اور وہاں پر جناب بیت المقدس سے ہوتا ہوا اور امامت کراتا ہوا آسمانوں میں گیا وہاں پر جناب میں نے سات آسمان دیکھے سدرت منتہا میں گیا اور جناب جنت دیکھی جہنم دیکھی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ملاقاتیں ہوئی پانچ نمازیں لے کر میں واپس آ گیا اور رات کو جب میں واپس آیا ابھی میرے دریا کی جو ہے کنڈی بھی ابھی ہل رہی تھی واہ بھی واہ تو آپ نے دیکھا اب تو یقین آ گیا ہوگا کہ تمہارا صاحب جو ہے وہ کوئی مجنون ہے عجیب سی بات کہہ دی ابو بکر نے کہا ابو جہل یہ بتا کہ تو نے اپنے کانوں سے یہ بات سنی ہے کہا جی بالکل بالکل میں نے سنی ہے تو میں ابھی وہاں سے اٹھ کے آ رہا ہوں کمالا تو کہنے لگا اچھا تو پھر میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی کو یہ معراج نصیب ہوئی ہے ابو جہل کہنے لگا ابو بکر بھائی تم تو بھائی عجیب ہی آدمی ہو تم تو بس ایک ہی بات کی ہی چلے جاتے ہو بھائی کچھ تو تم فیصلہ کرو سوچو وہ کہنے لگے کہ ابو بکر کہ ابو ابو جہل تو نے منفی سوچ سوچی تھی اس لیے تجھے بات سمجھ میں نہیں آئی میرا انداز تو مثبت سوچ والا ہے میں نے مثبت سوچا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ روزانہ اگر کئی بار جو ہے جبر الاسلام آسمانوں سے پل بھر میں آ جائیں اور سارا کلام مجید جو ہے وقتاً فوقتاً آ آ کے بتا رہے ہیں اللہ کا پیغام دے رہے ہیں تو اگر جبرائیل آسمانوں سے نیچے آ سکتا ہے جو نبی کا خادم ہے اور ابو جہل تجھے اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ پھر محمد رسول اللہ آسمانوں پر کیوں نہیں جا سکتا اب دیکھیں سوچ کے انداز میں فرق ہے دونوں نے مختلف انداز سے سوچا تھا ایک کو جو ہے صدیق کا لقب ملا اور دوسرے کو ابو جہل کا خطاب ملا تو یہ تو پاگلوں کا سردار ہے کیوں اس کے اندر منفی سوچ تھی اس منفی سوچ نے اس کو مروا کے رکھ دیا اس دنیا میں بھی یہ مارا گیا اور آخرت میں بھی یہ مارا گیا یہ انسانوں کے اندر جو اکثر جھگڑے ہو جاتے ہیں اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ انسان مختلف انداز سے سوچ رہے ہوتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم منفی سوچ کو اپنے ذہن سے نکال دیں ہمیں چاہیے کہ ہم مثبت سوچ کو رکھیں اپنے گھروں میں مشورہ کیا کریں بیوی کو بھی اہمیت دیں حالت کی بھی عزت کریں اولاد کے ساتھ بھی شفقت سے پیش آئے اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آئیں جب یہ لوگ ایسا کریں گے تو آپ خود سوچیں کہ ان کا گھر جو ہے کتنا اچھا ہو جائے گا کتنے خوشی والا گھر بن جائے گا ان کی اس سوچ سے ان کو کتنا فائدہ ہو جائے گا بھائی اللہ رب العزت سے ہم سب دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہماری سوچ کو مثبت بنا دیجئے مسلمانوں کی سوچ مثبت ہوتی ہے دیکھو جب غزب خندق ہو رہی تھی اس وقت پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے صحابہ کرام کی جماعت کو کافر سارے مل کر اس وقت کے جتنے قبائل تھے کٹھے ہو کر آ گئے تھے کہ آج تو چٹنی بنا دیں گے ان کو ملیا میٹ کر دیں گے ختم کر دیں گے لیکن پتھر باندھنے والوں نے اس وقت جو ہے یہ خوشخبریاں سنائی کہ کیسر و کس طرح فتح ہو جائے گا آج کے بعد جو ہے اب ہمارے اوپر کوئی دشمن جو ہے یہ چڑھ کر نہیں آئے گا آپ سوچیں کہ جب اللہ کے نبی یہ خوشخبری سنا رہے ہوں گے تو صحابہ کرام کی اگر منفی سوچ ہوتی تو وہ ہنستے کہتے اللہ کے نبی پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے اور خندق کے پار جو ہے کافر جو ہے ہمیں مٹانے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور آپ بات کر رہے ہیں کیا سرو کس طرح کی جو اس وقت کی سپر پاورز ہے لیکن وہ کہتے ہیں سادہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج چودہ سو سال گزر گئے اسلام کی حکانیت واضح ہو گئی ساری کائنات نے دیکھ لیا کہ بھائی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدق کا رسول اللہ سچی بات یعنی اتباع سنت میں فائدہ جو شریعت کے احکامات اس میں فائدہ اور یہ انسانیت نے اس پر عمل کر کے دکھایا صحابہ کا کرام نے عمل کیا تابعین تبا تابعین نے عمل کیا سلف صالحین نے عمل کیا مسلمانوں نے عمل کیا جب مسلمانوں نے عمل کیا تو اللہ رب العزت نے ان کو فتوحات دی عزتیں عطا کی ان کی زندگیوں میں سکون تھا ان کی تھوڑی میں برکت ڈال دی آج ہم موٹر کاروں پہ چڑھے ہوئے ہیں کھانے کی ٹیبلیں ہماری ہر روز ایسے سجتی ہیں جیسے کوئی دعوت ہوتی ہے آج ہم جو ہے اتنا لباس پہنتے ہیں جیسے پہلے کبھی ہوتا نہیں تھا اتنا کچھ ہونے کے باوجود منفی سوچ کی وجہ سے ہم نے دین اسلام کو چھوڑا ہوا ہے ہم نے اتنی زیادہ جو ہے اسلام کی حکانیت دیکھنے کے باوجود ہم نے جو ہے جو ہے کافروں کے طریقے کو اپنایا ہوا ہے اچھا ابو جہل اگر دھوکہ کھا گیا اس لیے کہ بات نئی نئی تھی اللہ کے نبی نے اس وقت کہا ایک خدا کو مانو اور اتنے سارے بتوں کو چھوڑ دو ابو جہل کو سمجھ میں نہ آئی آج اتنے مخلوق نے ایک خدا کو مان کے دکھا دیا پھر بھی بات سمجھ میں نہیں آتی پھر بھی اس کے بعد جو ہے یہ کافروں کے انداز کی زندگی گزارتے ہیں اور اسلامی زندگی کے اوپر شک کرتے ہیں سوچتے ہیں کہ بھائی اگر ہم جو ہے داڑھی رکھ لیں گے تو کیا ہوگا کاروبار خراب ہو جائے گا نوکری سے نکال دیا جائے گا اور جناب اگر میں دیندار بنوں گا برادری کے اندر جو ہے میرے لیے بڑی مشقت ہو جائے گی بھلا آپ سوچیں کس لیے لوگ دیندار نہیں بنتے کس چیز کی رکاوٹ ہے کیا بات ہے یہی منفی سوچ ہے جس کی وجہ سے وہ اس طریقے سے اپنے آپ کو دین کے اندر پیچھے رکھتے ہیں اگر عورت یہ سوچے میں پردہ کروں گی میری عزت ہوگی اور اگر مرد سوچے کہ میں اگر متب سنت زندگی گزاروں گا تو میں اپنی زندگی میں برکت پاؤں گا دین اسلام سچا دین ہے اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گا اور مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ میں کامیاب ہو جاؤں گا اچھی سوچ کی وجہ سے انسان جو ہے اچھے فیصلے کرتا ہے اور بری سوچ کی وجہ سے برے فیصلے کرتا ہے الحمد للہ رب العالمین تھوڑی سی دیر کے لیے چلے خفی کر لو بھائی مراقبہ کر لو دل ہی دل میں اللہ رب العزت کو یاد کر لو ہر دم اللہ اللہ کر نو سے اپنا سینا بھر جیے تو اس کا ہو کر جی مرے تو اس کا ہو کر مر تیری زباں ہو اس کا نام تیرے دل ہو اس کا گھر ہر دم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینا بھر ڈر کر بھاگے سب شیطان تو صرف ایک خدا سے ڈر ہر دم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینا بھر سب کے بخشے وہی گنا شرط ہے اس کی استغفار کر ہر دم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینا بھر ہم منگتے ہیں وہ داتا اس سے مانگتے شرم نہ کر ہر دم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینا بھر اس کو سوالی سے ہے پیار مانگ دعا شام و سہر ہر دم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ بھر ہم محتاج ہیں وہ مختار ہم نا چیز وہ اکبر ہر دم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ بھر دل دکھ یا اس کو محبوب خوب اس کو پیارا ہے دی کر نور سے اپنا سینا بھر اس کی سنا حمد سنا وہ سلطان ہے وہ داور ہر دم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینا بر جیے تو اس کا ہو کر جی مرے تو اس کا ہو کر مر تیری زباں ہو اس کا نام تیرا دل ہو اس کا گھر ہر دم اللہ اللہ کر نور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 کے گھروں کو خوشیاں بھرا گھر بنا اے پروردگار سب کے جھگڑوں کو ختم فرما دیجیے اللہ مسلمانوں کو آپس میں مل جل کے رہنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اے اللہ اے اللہ جو بھی ہم نے قصور کیے آج ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں اللہ معاف فرما دیجیے اللہ اپنے حقوق سے بھی معافی دے دیجیے اور اللہ تیری مخلوق کو ہم نے ستایا کبھی جھوٹ بولا کبھی غیبت کی اللہ کبھی کسی پہ بہت کان باندھا پروردگار آپ کے خزانے بے شمار آپ ان سب کو جن کے جن کو ہم نے اللہ اللہ اپنی زبان سے جسم سے اعضا سے کسی طرح سے سوچ سے اللہ دل کے خیال سے اگر تکلیف پہنچائی پروردگار آپ ان کو اللہ اپنے خزانوں سے عطا کر دیجئے اور پروردگار ہمیں ہم نے ان کے حقوق سے بری فرما دیجئے اللہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری نصیب فرما دیجئے اللہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری نصیب فرما دیجئے سبحان ربك رب العزة يما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين